وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں ہم نے موضوع کی مناسبت سے سورت الفرقان کی ایک آیت تلاوت کی ہے آج خطبے کا موضوع ہے انسان کو اپنا گھر اپنا خاندان جو کچھ نصیب ہوا ہے اللہ رب العالمین کی عظیم ترین مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ بھی ہے اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر انسان پر اس قدر اپنا فضل و کرم کیا کہ وہ ان تعدو نعمت اللہ تو و اگر اللہ رب العالمین کے انعامات اور فضل کرم کو تم شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو ناممکن تو حسوہ تم شمار نہیں کر سکتے کس قدر اللہ رب العالمین نے انعامات سے نوازا ہے انہی میں سے ایک بہترین عظیم ترین نعمت یہ ہے کہ انسان کو ایک بہترین گھر بہترین خاندان مل جائے یعنی انسان کے ماں باپ اچھے ہوں اولاد اچھی ہو زوجین اچھے ہوں اور دار رشتے دار بھائی بہن اچھے ہوں یہ چار عظیم ترین نعمتیں ہیں جس سے ایک خاندان اور ایک گھر آباد ہوتا ہے اور یہ چاروں چیزیں اگر اچھی ہیں نیک و صالح والدین نیک و سالے ہوں گھر کے دونوں ذمہ دار پھر اولاد نیک و صالح ہو ساتھ ساتھ میں زوجین میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے والے ہوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرنے والے ہوں اور پھر اس کے بعد بھائی بہن چچا پھوفیاں خاندان قبیلے کے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ان تمام نعمتوں سے مالا مال کرے اللہ کے نیک بندوں کی الہ العالمین نے جو خوبیاں بیان کی ہیں اور اللہ رب العالمی نے ان کے جو اعلیٰ درجے کی صفات کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایک یہ انسان اللہ کا محبوب بندہ ہمیشہ دعا کرتا ہے ربنا من ازواجنا اعین وجعلنا للمتقین اماما ان ایک لوگوں کی صفات و عباد يمشون على الارض هونا خوا قَالُوا سَلَامًا بڑی صفات اور بڑی خوبیاں بیان کی اللہ نے بہادر الرحمان کی ان میں ایک خوبی یہ بیان کیا کہ وہ لذیر من اس وزریات وز اللہ اماما ہمارے نئے بندے ہیں جو ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ربنا بنا لانا من ازواجنا جینا بسریاتینا قرت اللہ ہمیں ایسے جوڑا نصیب فرما اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نیک اور سال اولاد عطا فرما قرت آجن جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون اور دل کا قرار بنے ہمارے لیے کسی پریشانی کے باعث نہ بنے ہماری اولاد ہمارے جوڑے ہمارے لیے سکون کا راحت کا اطمینان کا خیر و برکت کا سبب بنے اللہ رب العالمین نے آگے شاتر رمایا اور خاص طور سے صرف دعا ہی نہیں اپنے ہی نیک اور صالح ہونے کی دعا نہیں مانگتے بلکہ ان کی ایک بڑی تمنا ہوتی ہے للمتقین اماما اللہ آج جیسے میرے ماں باپ اچھے میری بیوی اچھی میرا شوہر اچھا میری اولاد بڑی نیک و سالے ہے اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں جو میرے ماں باپ کر رہے تھے ہمیں جو توفیق ملی ہے ہماری اولاد جو نیک و سارے ہیں آج جو اچھے اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آئندہ بھی تادم حیات قیامت تک اللہ رب العالمین ہمارے خاندان میں ہمارے اہل ویال میں اللہ تعالیٰ یہ شیر ساری خیر و برکت یہ ساری نیکیاں باقی رکھنا متقین امام ہر اچھے کام میں پرہیزگاروں کا نیک لوگوں کا اللہ رب العالمین ہمیں پیشوا بنانا نبی علیہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کے اندر نیک لوگوں کی جو خوبی بیان کیا وہ یہ کہ اللہ آج بھی ہمارے ہاں نیک امال ہو رہے ہیں آج بھی ہمارے ہاں خیر و برکت ہے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمارے خاندان میں دین کو عقیدے کو توحید کو اتباع سنت کو اور یہ تقوا اور پرہیزگاری کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے خاندان میں باقی رکھنا بلکہ سب سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر کے ہماری نسل کو نیک بنانا تاکہ دوسرے لوگ ہماری اولاد و نسل کو دیکھ کر کے ساری نسل میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا جو اللہ تعالیٰ تیرے دین حنیف توحید کتاب و سنت تقوا پرہیزگاری کی طرف ہمیشہ تیرے بندوں کو بلاتے رہیں اور دعوت دیتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم ترین نعمت سے مالا مال کر دے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے جو اولاد ہمیں دیا مال دیا ہمیں نیک سارے ضروریت جو نسل کی ہے یہ اللہ رب العالمین کے ایک ہیبا ہوتا ہے ایک گفٹ ہے ایک تحفہ ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلاۃ السلام کا کی بیماری ان کی مشکلات ان کی پریشانی کو دور کر دینے کے بعد جب رب اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا جتنی چیزیں ضائع ہو گئی تھی اس سے بہترین اولاد بہترین اور زیادہ زیادہ مال و دولت صحت و تندرستی جب دوبارہ واپس کیا تو اللہ فرماتے ہیں وہ لہو وا رحمت ہم نے اپنے نبی یونس ایوب کو جب انہوں نے صبر کیا انا وجدنا العبد انه اواب یہ صبر کا مقام اور صبر کا پھل تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا اور اور ہم نے دیکھا دکھ میں درد میں خوشی میں پریشانی میں ہمیشہ ہمارے ہی طرف رجوع کرنے والا تھا میرے در کو چھوڑ کر کے زندگی میں کسی اور کا در نہیں کھٹکھٹایا یہ ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے ہاں توحید اور اللہ رب العالمین کے ہاں نیک بندوں کا کردار جس کو اللہ رب العالمین نے ہماری عبرت ہماری نصیحت کے لیے بیان کیا وہ لہو ہم نے ایوب کو اس کے جتنے اہل ویال تھے ہم نے اتنا تو دیا ہی وہ مسل ہوں بلکہ ہم نے ڈبل تبل کر کے ان کو دیا جتنا ان کا ضائع ہوا تھا ہم نے اس کا ڈبل انہوں نے انہیں عطا کیا رحمتم منا یہ سب میرے طرف سے ایوب پر میرا فضل و کرم تھا میری مہربانیاں تھی وہ ذکر الباب اور قیامت تک آنے والے ہر سوج بوجھ رکھنے والے انسان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے اور نصیحت ہے اور ایک دوسرے مقام میں فرمایا وہ ذکر للعابدین میرے گزار بندوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادل کردہ مسائل پریشانیوں پر صبر سے کام لیتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ وہی وہی معاملہ کرتے ہیں جو اپنے کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے اللہ رب العالمی نے فرمایا ہم نے اپنے بندے ایوب کے اندر دو خوبیاں دیکھی ایک تو صبر کرنے والا تھا اور نمبر دو میری طرف رجوع کرنے والا تھا نہ تعویذ کے پیچھے گئے نہ کسی درگاہ کا چکر لگانا نہ شرک کے اگے پہ گئے نہ جاتو جنتر منتر کے پیچھے گئے ہو اب نیمن انہو اواب سالے تھے صبر کرنے والے تھے دکھ درد میں میرے ہی طرف رجوع کیا میرے مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف نہ کسی کو داتا بنایا نہ کسی کو غریب نواز بنایا نہ کسی کو یسو سندراج بنایا اور نہ کسی کو دادا بنایا نہ کسی کو جنتی درواز والا بابا کی طرف بھیجا پکارا تو ہر وقت اس نے میری طرف رجوع کیا ہے میرے مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف اس نے کوئی توجہ نہیں کی اللہ ہم سب کو تو ہی سے نوازے میرے اس کے بعد آتا ہے انسان سب سے پہلے انسان کا بہترین گھر بہترین آئلہ بیوی سے شروع ہوتا ہے اسی تن کا حل مرا لے اربعین اور اس کی ابتدا جب آپ رشتہ کرنا چاہیں تو اس وقت دیکھا جائے اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے کسی عورت سے شادی کرتا ہے کوئی نہ کوئی ایک خوبی لوگ دیکھتے ہیں کوئی حسب نصب دیکھتا ہے کوئی مال دیکھتا ہے حسن جمال دیکھتا ہے دین دیکھتے ہیں تقوا دیکھتے ہیں آپ نے ساتھ رمایا فر اے نوجوان اے میرا امتی صرف دین دار کو دیکھنا دین کو دیکھنا تقوا کو دیکھنا پرہیز کو دیکھنا دین کتنا ہے تقوا کیسا ہے دین کو ترجیح دینا اسی لیے سننے روایت نبی علیہ السلام تو سامنے ساتھ رمایا ادا خطا بھائی خطاب میں انترتا ہوں ہو اگر تمہارے پاس کسی انسان نے پیغام بھیجا تمہاری بیٹی کا تمہاری بہن کا تمہارے رشتہ دار کا اگر کسی نے بھیجا اور پیغام دینے والا ہے جس کے اخلاق بھی اچھے ہیں جس کے دین اچھے ہیں اگر دین بھی اچھا ہے اور اخلاق اور کریکٹر بھی اچھے ہیں پھنسا ہوئے جو ہو تو برائے مہربانی اس رشتے کو رد نہیں کرنا قبول کر لینا کیوں اگر تم نے ایسا نہ کیا دینداروں کا رشتہ تم نے ٹھکرا فل وہ فساد اگر تم نے دین داروں کا رشتہ ٹھکرایا تو یاد رکھنا صرف دین داروں کا رشتہ تم نے ٹھکرایا تو یاد رکھنا اس زمین پر فتنہ اور بہت بڑا فساد منقرات برائیاں حرام کاریاں اس زمین پر پھیل جائیں گی اسی لیے دوست سب سے پہلے جوڑا جو ہمارا ہو میاں بیوی کا دونوں تین دار ہوں اسی لیے رب العالمین نے ساتھ رمایا اللہ نے تمہارے ہی جنس سے تمہارا جوڑا منتخب کیا ہے کسی اور جنس سے نہیں مرد کیا عورت بننے کے لیے اور شوہر اسی لیے اسی طرح سے عورت کے لیے جو جوڑا پسند کیا مرد اللہ نے انسانوں ہی سے منتخب کیا ہے کسی اور مخلوق کو پسند نہیں کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی زندگی الفت و محبت کے ساتھ گزرے نبی علیہ السلام حدیث حضرت سومان مولا رسول اللہ علیہ وسلم سنن ترمیدی شعب المان کی مسد احمد بن اور امام تبرانی تبرا رہے اللہ نے بس صحیح نقل کیا اور اسی طرح سے امام ہے بہ کی رحمت اللہ علیہ نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کیا آپ نے فرمایا یا محاذ اے محاذ لسان ان الز کرن و تو عید والا دین کا والا دنیا کا خیر امت کا نظر ناس اے مواد بہت سارے لوگ بڑی بڑی پراپرٹی بڑی بڑے جائناد بڑے بڑے ٹاور بڑے بڑے شاپنگ مال بناتے ہیں لیکن یاد رکھنا ایک انسان سب سے بڑی دولت سب سے بڑی خیر و برکت کا دولت اور مال اور خیر و برکت کی نعمت اگر حاصل کر پاتا ہے تو تین ہے نمبر ایک لسان ذاکر ذکر الہی کرنے والی زبان کتنا بڑا خوش نصیب جس کو اللہ رب العالمین نے ذکر الہی کرنے والی زبان دے دیا اور جس نے اللہ کو ذکر کیا پھر اسے کسی چیز کی فکر نہیں کیوں فدی ادم میرے بندے مجھے یاد کرے گا تو ہم تجھے یاد رکھیں گے جس کو رب یاد رکھے پھر اسے کسی اور کی پرواہ نہیں نمبر دو وہ کلب ال شاہ کے راہی ادا کرنے والا سینے میں دل ہو جس انسان کو اللہ رب العالمین شکر راہی ادا کرنے والا دل دے دیا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کے فضو و کرم پر اگر شکر ادا کرتا ہے تو دو چیزیں ہیں نمبر ایک ما فل اللہ بذہ بح تم ان شکر تم وہ آمن تم وہ کان اللہ شاہ کے ایمان لانے کے بعد اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ مومن ہو شاکر ہو پھر بھی اللہ اس کو عذاب دے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو عذاب نہیں دیتا اللہ شکر گزار بنائے نمبر دو رب العالمین نے اعلان کیا وہ لازی تن کم ولا ان کا فرق ان شدید آپ کے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر رب کی شکر گزاری کرو گے تو جتنی نعمتوں پر شکر کر رہے ہو اس میں اور خوب بڑھا چڑھا کر کے مزید نعمتوں سے مالا مال کر دے گی لیکن اگر تم نے ناشکری کیا تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا دردناک ہے نمبر تین وسو جتن سالیہ عارف رہے تین دولت ہیں دنیا کی سب سے بڑی دولت ذکر الہی کرنے والی زبان شکر الہی کرنے والا دل اور گھر میں ہماری چہار دیواری میں وزو جتن سال ایک دین ایمان والی عورت بیوی بی کسی کو نصیب ہو گئی سمجھ جاؤ یہ تینوں چیزیں جس کو ملی اللہ سر فرمایا سب سے بڑی دولت اگر کسی کو مل سکتی ہے اور سب سے بڑا خوشحال اگر کوئی بندہ ہے تو یہ ہے جس کو رب نے تینوں نعمتوں سے نواز دیا اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہمارے گھروں کو نیک اور صالحہ عورتوں سے بھر دے اکور کو لہٰذا وہ سخر اللہ من کل دم بھی وہاں تو رہی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد میرے بھائی ایک نیک بیوی اگر ہمارے گھر میں آئی تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کو شکر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے اوپر ہماری بیویوں کا جو حق مقرر کیا ہے اس کا حق پورا پورا ادا کیا جائے اللہ رب العالمی نے فرمایا وہ آشرو ہو مارو بیویوں کے ساتھ رب نے تمہیں دیندار وفادار گزار بیوی دی ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا کبھی ظلم و زیادتی اور بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کرنا ماشر و ہن بے حسن معاشرت اچھے سے اچھے انداز میں جو زندگی گزار سکتے ہو بات چیت میں وقت وقت گزارنے میں کھلانے پلانے پہنانے میں لانے لے جانے میں اچھا سے اچھا انداز اختیار کرنا تاکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہوتا رہے اسی لیے نبی ریسرا میں خیر حکم خیر حکم لے خیر حکم لے علی اے لوگوں یاد رکھو تم میں سب سے اچھا انسان ہو ہے جو اپنے بیوی بچوں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو پھر آپ آگے چار ساتھ رماتے ہیں وانا خیر حکم لے اور تم تمام لوگوں میں سب سے اچھا میں اپنے گھر والے والوں کے لیے ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فیملی اپنے گھر گھر اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین سے بہترین طریقہ اختیار کرنے کی توفیق فرمائے یہ اس کے بعد اولاد کا معاملہ آتا ہے اولاد بھی اچھی ہو اولاد بھی نیک و صالح ہو رب العالمین نے اولاد کو بھی ہیوا قرار دیا ہے سورہ شورا کی آیت للہ ملک السماوات ما لمن آئے کو ماشا یہاں بولے میں شاہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تاریخ کو پیدا کرتا ہے پھر جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے اور جسے چاہتے ہیں اللہ دونوں دیتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے او بھیا میں شاہ وکیما اوپر والے کی مہربانی اس کا یہ فیصلہ اس کی ہمت ہے کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اولاد سے محروم کر دیتا ہے لیکن اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خیر ہی رہتی ہے ہمیشہ یاد رکھو جتنی مصیبتیں جتنی آزمائش ہے جتنی تکلیف وہ مل پر آتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوا کرتی ہے اس لیے ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ سے خیر کی توقع میرے بھائیوں نبی علیہ شام اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ شام کا طریقہ بیان فرمایا اسما تاکہ ہم ان کی اتباع کریں ارے تب ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیمی کی ایک پیروی یہ بھی ہے کہ وہ دعا مانگے ربی حولی میرا سوالی صرف بیٹا نہ مانگے صرف بیٹیاں نہ مانگے صرف اولاد نہ مانگے اولاد تو وہ بھی تھی جس کو کھیدی نے گلا گھوٹ کر کے مار ڈالا تھا جاؤ کہا یہ بچہ کفر ماں باپ اتنا محبت کرتے ہیں ماں باپ تو اس کو نہیں سدھار پائیں گے ممکن ہے یہ خود ماں باپ کو کافر بنا ڈالے اس لیے میں نے اس اولاد کو قتل کر دیا نیک اولاد مانگے صرف اولاد نہیں نیک اولاد مانگے ربی حبری من الصالحین اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما اور اللہ نے دعا ابراہیم نے دعا مانگی اللہ اللہ نے فرمایا وہ وہاں لہو اسحاق شاہ اور بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت سنا دی جاؤ پوتا بھی پیدا ہوگا ممی مرا اسحاق یعقوب یہ تو بیٹا ہی پیدا ہی ہوگا اس ہاتھ میں ہمیں اور اس سے ایک اور پوتا ہم آپ کو دیں گے جس کا نام یعقوب ہم نے رکھا ہے اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے نیک و صالح اولاد کی حضرت زکری علیہ السلام شام دعا مانگتے ہیں الحال عالمین ہمیں ایک اولاد دے دے تک یار سنی وجر سمین آل یعقوب وج الح رب رضیہ اللہ یہ میرا خاندان ایک عرصے دراز سے مسجد افسا کی خدمت ہمارے گھر کے اندر ہے اللہ آج تک تو نے بیٹا نہیں دیا ایک بیٹا دے دے یہ تیرے گھر مسجد افسا کی خدمت امامت خطابت ذمہ داری تیرے گھر کی خدمت کرنا جو ایک عرصے سے ہمارے نصیب میں آ رہا ہے اللہ بے کا دے دے تاکہ یہ سلسلہ نیک ہمارے گھر میں باقی رہے انہوں نے بھی دعا مانگی حرد ابراہیم تو میرے بھائیوں کا ملنے کے بعد ملنے کے ساتھ ساتھ جب مل جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ رب العالمین اللہ کا شکر ادا کریں الحمد للہ وہاں بھلی الرکی بڑے اسماعیلا اللہ رب العالمین کی ہم کریں اللہ اولاد سے نوازا ہمیں بیٹیوں سے نوازا بیٹوں سے نوازا یہ سب سے پہلا اللہ کا شکر ہے کہ آم الحمد للہ کہیں اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اولاد سے نوازا اور نمبر دو اللہ رب العالمین کے شکر کی ادائیگی کا ایک بڑا طریقہ یہ بھی ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں اولاد جو ملی ہے اس اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ اولاد بھی اللہ رب العالمی کی شکر گزار بنے تو اس لیے اللہ رب العالمی نے فرمایا ہر رجول کلر اللہ اہلی بہت ہی انسان اپنی اولاد بابا ہو جو نشران ہی بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے اللہ لیکن ماں باپ غلط تعلیم اور غلط تربیت لڑ لاپرواہی کی بنا پر کبھی یہودی بنا دیتے ہیں کبھی عیسائی بنا دیتے ہیں دیتے <laughs> ہیں انسان سوچے ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کا خاص خیال رکھے اور دعا بھی کرے رب مقیم تھی وہ دعا اللہ مجھے بھی نمازی بنا میری اولاد کو بھی نمازی بنا نماز کا حکم بھی دیں دے اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمی سے دعا بھی کرے کہ رب علی مقیم کی و تھی وہ مندری تھی رب بنا وبل دعا اس کے بعد میرے بھائیوں ایک آخری چیز بے بہترین خاندان اور بہترین اسرا کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو اللہ نعمتوں سے آدھا ماں باپ بھی ملے بیوی بھی ملی بچے بھی ملے اور بڑی خوش نصیبی ایک اچھے بھائی اور بہن بھی اس کو مل جائیں جن کو اللہ نے بھائیوں سے اور بہنوں سے نوازا ہے ذرا اللہ ان بھائیوں سے پوچھیں جن کو اللہ نے بھائی اور بہنوں سے محروم کر رکھا ہے ان سے پوچھو کہ ایک بہن کے خاطر ایک ہاں سگے بھائی کو دیکھنے کے لیے جب دوسروں کو دیکھتے ہیں یہ اپنی کی بہن ہے یہ اس کا بھائی ہے انسان کو کتنا دکھ ہوتا ہے اللہ کاش کی مجھے بھی بھائی اور بہن دیا ہوتا بھائی اور بہن بھی اچھے ہوں اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ رمایا رہی سبھی نہ مل سبیرنا ولم رہنا کبھی کبیرنا بڑے بھائیوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شبکت کریں اور چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا احترام اور عزت کریں نبی علیہ السلام صاحب نے ساتھ فرمایا الحق القبیر بڑا بھائی باپ کے قائم مقام ہوا کرتا ہے کاش کی آج وہ ہمارے بھائی جن کو اللہ نے بھائیوں سے نوازا ہے بہنوں سے نوازا ہے کاش کی اپنے بھائیوں کا وہ اپنا باپ سمجھ کر کے ان کی ہمدردی ان سے محبت ان کا تعظیم کرتے تو شاید آج وہ نوبت نہ آتی کہ دو بھائی کوٹ میں زمین کے لیے حصے کے لیے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت بند یہ بڑی خطرناک چیز ہے انسان کو چاہیے کسی لے رحمی کرے اور ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو پہچانے اس لیے چھوٹے بھائی کو چاہیے بڑے بھائی کو مقام سمجھے اور بڑے بھائی کو چاہیے چھوٹے بھائیوں کو سمجھے اللہ تعالی ہم سب کو بہترین خاندان نصیب فرمائے مزید نعمتوں سے مالا مال کرے الہ العالمین جس ملک میں ہم رہتے الہ العالمین جو بھولے بھٹکے ہیں ہدایت پر لگا دے جو شرک و بدعات میں ہیں اللہ موحد و متبع سنت بنا دے جو حرام کاریوں میں ہیں انہیں توبہ کرنے کے توفیق رسی فرما جو بیمار ہے عطا فرما جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی سے لگا دے الہ العالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے ساتھیوں کو ہر بلا ہر مصیبت سے بچا لے اِلح صحت اور آفیت نصیب فرما ہاں؟ اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ ہاں؟ اللہ رب العالمین صحت و حافظ نصیب فرما الہ عالمی حضرات سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے اللہ ان حضرات کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہے امت اور ملت کا خسارہ ہے قوم اور وطن کا نقصان ہے عالمین جو اتحادی فوجی حق کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما اور جو اس میں اپنی جان دے رہے ہیں انہیں شہادت عثمان نصیب فرما اور اعلیٰ درجے شہادت کا درجہ فرما الہان عالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے لمیر ہاں، ہاں، جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں وہ اقلیت میں رہنے والے مسلمانوں کی عزت عفت عصمت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمان اللہ قید القاعدین اسلام کے خلاف جو طرح طرح کے فریب اور سازشیں کرنے والے ہیں اللہ ان کی ساری سازشوں کو خود ان ظالموں پر لوٹا دے ہمیں ہر انسان کی پریشانی کو دور فرما اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله الله ان بالعدل القربى عن الفحشاء لعلكم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر تعالى اکبر